محمد بن بن بن بشر نے نے اسماعیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ کہ حضرت عبی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا میں اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی داخل ہوا اور نماز پڑھی اس نے اس طرح قرآت کی آگے عبداللہ بن نمیر کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانچ